اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان کو ذبا کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی